وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور مکہ مکرمہ سے اللہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گھر چکا ہے چاروں طرف سے وقت کے دجال اس پر حملہ آور ہیں اور وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمان کو اسلام سے ہٹا دیں گے ہم مسلمان کو ختم کر دیں گے کہیں اسلحے کے زور پر یہ بدماشی رچائی جا رہی ہے تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے اپنا روپ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر کی طرف دیکھو ساڑھے چھ لاکھ سے زائد انڈین آرمی مسلمانوں پہ حملہ آور ہے چیچنیا میں دیکھو رشیا کی فوجیں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے صبح شام ٹینکوں اور تیاروں کی گھن گرج میں حملہ آور ہیں فلسطین کی طرف دیکھو وہاں پر یہودی اور سہونی مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان کی طرف دیکھو جہاں وقت کا دجال اتر چکا ہے اور وہاں سے اسلام کا نام و نشان مولویت کا نام و نشان علم کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے عراق کے صحراؤں کی طرف دیکھو نجف اور کربلا کی طرف دیکھو وہاں کچھ ٹینک دن دراتے پھرتے ہیں فوجی گاڑیاں چل رہی ہیں انسانیت کو ظاہری طور پہ سسکتا ہوا چھوڑا جا رہا ہے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں فلپائن کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے برما کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کاٹا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں جلایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اپنی طرف ان سب سے بڑھ کر یہ ہے ہمارا رشتہ محمد عربی سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارا رشتہ صدیق و فاروق سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ہم واشنگٹن کو سجدے کریں ہم نیو یارک کو سجدے کریں ہم کسی اور کو اپنا قبلہ بنا لیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو مستقبل کی طرف دیکھو ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹنے کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں لیکن دنیا کے کافروں اچھی طرح سے سن لو آج اس جامعہ عبداللہ بن مسعود میں تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھی گئی ہوگی حدیث پڑھانے والا سچا مسلمان ہے نبی کا عاشق ہے انہوں نے حدیث پڑھا کے پینتیس نوجوانوں کو تیار کر دیا ان پینتیس نوجوانوں نے ایک حدیث پڑھی یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صنعت سے نقل کی ہے حدیث میں نبی نے ایک دو کلیمے سکھائے ہیں ان کلیموں میں بہت ساری تاثیریں سکھائی ہیں ان بچوں نے یہ حدیث اپنے استاد سے پڑھی مولانا شفیق اور رحمان درخواستی صاحب سے انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی آؤ اس سلسلے کو دیکھتے چلے جاؤ یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے بغیر کسی فصل کے سیدھا مدینہ میں پہنچتا ہے محمد عربی کے قدموں میں جا کے پہنچتا ہے محمد عربی کے دربار میں جا کے پہنچتا ہے اور یعنی و فحاشی کے نام پہ ہمیں کاٹنے والا آج کی مجلس تمہارے لیے موت ہے تمہارے لیے تمہارے لیے ذلت کا پیغام ہے تم ہمیں وہاں سجدے کرانا چاہتے تھے جہاں ہم تھوکنا گوارا نہیں کرتے دیکھ لو ان پینتیس نوجوانوں کے سروں پہ نبی کی وراثت کی رکھی ہوئی پگڑی دیکھ لو ہم کل بھی نبی کے تھے آج بھی نبی کے ہیں تمہارے منہ پر خاک ہو ہم تمہاری ترقی کو کسی کتے جتنی قدر بھی نہیں دیتے ہیں